سے جہاں آپ چاہتے بنرمی نرمی پہنچا دیا کرتی تھی اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے یہ ہے ہمارا عطیہ اب اے سلیمان آپ احسان کیجئے یا روک رکھیے کچھ حساب نہیں ان کے لیے ہمارے پاس بڑا نزدیکی کا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے سامعین منایتوں کی تصویر سماعت کیجیے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور اختیارات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا یعنی شیطان پھر وہ اپنے تخت و تاج کی طرف لوٹ آئے اس شیطان کا نام سخر تھا یا آصف تھا یا سرد تھا یا حقیق تھا یہ واقعہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کسی نے بہت تفصیل کے ساتھ کسی نے بالکل مختصر قطادہ رحمہ اللہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا کہ اس طرح بناؤ کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے سلیمان علیہ السلام نے ہر چند تدبیریں کی لیکن کارگر نہ ہوئی پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے وہ تو البتہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کسی طرح لاؤ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا ہر ساتویں دن اس میں لبا لب پانی آ جاتا تھا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے پر کر دیا گیا یہ جب آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا ہے تو یہ مزے کی چیز ہے لیکن دشمن کی عقل ہے جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کچھ کہتے ہوئے پینا ہی پڑا اب عقل جاتی رہی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی یا مونڈھوں کے درمیان اس سے مہر لگا دی گئی یہ بے بس ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے اس کام کے سر انجام دینے کا حکم دیا یہ گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے رکھ کر ان پر شیشہ رکھ دیا حدود آیا اس نے اپنے انڈے دیکھے چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس یعنی ہیرا لے آیا اور اس کو اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کیا آخر وہ کٹ گیا اور وہ اپنے انڈے لے گیا اس الماس کو لے لیا گیا اور پھر اسی سے پتھر کاٹ کاٹ کر تعمیر شروع ہوئی سلیمان علیہ السلام جو بیت الخلاء میں یا حمام میں جاتے تو انگوٹھی اتار جاتے ایک دن حمام جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا سلیمان علیہ السلام اس وقت فرض غسل کے لیے جا رہے تھے انگوٹھی اسی کو سونپ دی اور چلے گئے اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ سے تخت و تاج چھن گیا سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا بجوز آپ کی بیویوں کے کہ ان پر قابو نہ پا سکا اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں بھی ظہور میں آنے لگیں تو اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا بھائی آزمائش کرنی چاہیے مجھے تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام نہیں معلوم ہوتا چنانچہ ایک روز انہوں نے سوال کیا کیوں جناب اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور سردی ہونے کی وجہ سے وہ سورج کے طلوع ہوتے تک غسل نہ کرے تو کیا کوئی حرج تو نہیں اس نے جواب دیا ہرگز نہیں چالیس دن تک یہ تخت سلیمان پر رہا سلیمان علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی مل گئی ہاتھ میں پہنتے ہی پھر تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کی متی ہو گئیں یعنی فرما بردار اسی کا بیان اس آیت میں ہے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک سو بیویاں تھیں آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ان میں سے ایک بیوی پر تھا جن کا نام جرادہ تھا جب جنبی ہوتے یعنی حالت جنابت میں یا رفع حاجت کے لیے جاتے یعنی پاخانہ پیشاب کرنے تو اپنی انگوٹھی انہی کو سونپ جاتے یعنی اپنی بیوی جرادہ کو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام پاخانے گئے پیچھے سے ایک شیطان آپ ہی کی صورت بنا کر آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی طلب کی بیوی نے دے دی یہ اس کو لیتے ہی تخت پر بیٹھ گیا اب جو سلیمان علیہ السلام آئے اور انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ نے کہا آپ انگوٹھی تو لے گئے آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے نہایت پریشان حالی سے محل سے نکل گئے اس شیطان نے چالیس دن تک حکومت کی لیکن احکام کی تبدیلی کو دیکھ کر علماء نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں چنانچہ ان علماء کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا یہ کیا معاملہ ہے ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات پر شبہ پیدا ہو گیا ہے اگر یہ واقعی سلیمان ہے تو ان کی عقل جاتی رہی ہے یا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے ورنہ ایسے خلاف شریعت احکام نہ دیتے عورتیں یہ سن کر رونے لگیں اور یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی یہ خبیص شیطان کلام اللہ تعالیٰ سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نگل گئی سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے تھے ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے بھوک بہت لگی ہوئی تھی ماہی گیروں یعنی مچھلی پکڑنے والوں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا اس پر بعض لوگوں کو بڑا تیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگا اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کیا سلیمان علیہ السلام زخمی ہو گئے اور ایک کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے بیٹھے بعض مچھلی پکڑنے والوں کو رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا جاؤ بھائی اسے دو مچھلیاں دے آؤ بھوکا ہے بھون کھائے گا چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے بھوک کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اپنے زخموں کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے پہچان لیا اور آپ سے عزر و معذرت کرنے لگے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب امر ربی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا سلمان علیہ السلام تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی وہ ہو گرفتار کر لاؤ چنانچہ اس کو قید کر لیا گیا سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا جو قیامت تک وہیں قید رہے گا اس کا نام حقیق تھا سلمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو یہ بھی پوری ہوئی اور ہوائیں آپ کے تابع کر دی گئیں مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شیطان سے جس کا نام آصف تھا ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس طرح فتنے میں ڈالتے ہو اس نے عرض کیا ذرا مجھے اپنی انگوٹھی دکھائیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی دے دی اور اس نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور خود تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا اور آپ کے لباس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے لگا یاد رہے کہ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کے بیان کردہ ہیں اور ان سب سے زیادہ منکر واقعہ وہ ہے جو ابن ابی حاتم میں ہے اور جو اوپر بیان ہوا جس میں سلیمان علیہ السلام کی بیوی صاحبہ جرادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑکے سلمان علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے سلمان علیہ السلام کی بیویوں سے علماء نے جب تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی اس کے سلیمان علیہ السلام ہونے سے انکار ہے کیونکہ وہ حالت حیض میں ہمارے پاس آتا ہے شیطان کو جو معلوم ہوا کہ راز کھل گیا ہے تو اس نے جادو کی اور کفر کی کتابیں لکھوا کر کرسی تلے دفن کر دیں اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر ان سے کہا دیکھو ان کتابوں کی بدولت ہی سلیمان تم پر حکومت کر رہا تھا چنانچہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مزدوری کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت سی مچھلیاں خریدیں مزدور کو بلایا آپ پہنچے اس نے کہا کہ یہ اٹھا لو پوچھا مزدوری کیا دو گے اس نے کہا کہ اس میں سے ایک مچھلی تمہیں دوں گا سلیمان علیہ السلام نے ٹوکرا سر پر رکھا اور اس کے یہاں پہنچا دیا اس نے ایک مچھلی دے دی سلیمان علیہ السلام نے اسے لیا پیٹ چاک کرتے ہی وہ انگوٹھی نکل پڑی پہنتے ہی کل شیاطین جن انسان پھر تابے ہو گئے اور جھرمٹ باندھ کر حاضر ہو گئے سلیمان علیہ السلام نے ملک پر قبضہ کیا اور اس شیطان کو سخت سزا دی پس ثم اناب سے مراد شیطان جو مسلط کیا گیا تھا اس کا لوٹنا ہے اس کی اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما تک ہے یہ سرت قوی ہے اور گرچہ اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل کتاب سے لیا ہے تب بھی اس کی انکار کی وجہ محض یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ اسرائیلی روایت ہے لہٰذا ہمیں اس قصے کو تسلیم کرنے سے کوئی تعمل نہیں واللہ عالم اہل کتاب کی ایک جماعت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی تو عجب نہیں کہ یہ بیہودہ قصہ اسی خبیز جماعت کا کھڑا ہوا ہو اس میں تو وہ چیزیں بھی ہیں جو بالکل منکر ہی ہیں خصوصاً اس شیطان کا سلیمان علیہ السلام کی عورتوں کے پاس جانا اور ایمہ رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی قصے بیان تو کیے ہیں لیکن اس بات کا سب نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جن سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس نہیں جا سکا اور نبی کے گھرانے کی عورتوں کی عصمت و شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے اور بھی بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن سب کی اصل یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں واللہ عالم شیبائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اسقلان میں پائی تھی اور بیت المقدس تک توادعان آپ پیدل چلے تھے امام ابن حاتم رحمہ اللہ نے صفت سلیمان علیہ السلام میں قابل احبار رحمہ اللہ سے ایک عجیب خبر روایت کی ہے ابو اسحاق مصری کہتے ہیں کہ جب ارم ذات العماد کے قصے سے کعب رحمہ اللہ نے فراغت حاصل کی تو معاویہ رضی اللہ نے کہا ابو اسحاق آپ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا ذکر بھی کیجیے تو فرمایا کہ وہ ہاتھی دانت کی تھی در و یاقوت زبرجد اور لؤلو سے مرسع تھی اور چاروں طرف اس کے سونے کے کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے جن کے خوشیں بھی موتیوں کے تھے ان میں جو داہنی جانب تھے ان کے سرے پر سونے کے مور تھے اور بائیں طرف والوں پر گد تھے اور وہ بھی سونے کے تھے اس کرسی کے پہلے درجے پر داہنی جانب دو درخت سنوبر کے سونے کے تھے اور بائیں جانب دو شیر سونے کے بنے ہوئے تھے ان کے سروں پر دو ستون زبرجد کے تھے اور کرسی کے دونوں جانب انگور کی سنہری بیلیں تھیں جو کرسی کو ڈھانپے ہوئے تھیں اس کے خوشے بھی سرخ موتی کے تھے پھر کرسی کے اعلیٰ درجے پر دو شیر سونے کے بہت بڑے بنے ہوئے تھے جن کے اندر خول تھا ان میں مشک و امبر بھرا رہتا تھا سلیمان علیہ السلام جب کرسی پر آتے تو یہ شعر حرکت کرتے اور ان کے گھومنے سے ان کے اندر سے مشک و امبر چاروں طرف چھڑک دیا جاتا پھر دو ممبر سونے کے بچھا دیے جاتے ایک سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا اور ایک اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا پھر کرسی کے سامنے ستر ممبر سونے کے اور بچھا دیے جاتے جن پر بنی اسرائیل کے قاضی ان کے علماء اور ان کے سردار بیٹھتے ان کے پیچھے پینتیس ممبر سونے کے اور ہوتے تھے جو خالی رہا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام جب تشریف لاتے تو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتی شیر اپنا داہنا قدم آگے بڑھا دیتا اور گد اپنا بایاں پر پھیلا دیتا جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے تو شیر اپنا بایاں ہاتھ پھیلا دیتا اور گد اپنا داہنا پر جب سلیمان علیہ السلام تیسرے درجے پر چڑھ جاتے اور کرسی پر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا گد آپ کا تاج لے کر آپ کے سر پر رکھتا پھر کرسی تیزی سے گھومتی معاویہ رضی اللہ نے پوچھا آخر اس کی کیا وجہ قابل احبار رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ایک سونے کی لاٹ پر تھی جو سخر نامی جن نے بنائی تھی اس کے گھومتے ہی نیچے والے مور گد وغیرہ سب اوپر آ جاتے اور سر جھکاتے پروں کو پھڑ پھڑاتے جس سے سلمان علیہ السلام کے جسم پر مشک و امبر کا چھڑکا ہو جاتا پھر ایک سونے کا کبوتر تورات اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا جسے آپ تلاوت فرماتے لیکن یہ روایت بالکل غریب ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک دیجئے کہ مجھ سے کوئی دوسرا اس کو چھین نہ سکے جیسے کہ اس جسم کا واقعہ ہوا جو سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے ایسے ملک کے نہ ملنے کی دعا کرتے ہوں لیکن جو بعض لوگوں نے یہ معنی لیے ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں نظر آتے بلکہ صحیح مطلب یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا یہی مطلب تھا کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک اور سلطنت دی جائے کہ میرے بعد پھر کسی اور شخص کو ایسی سلطنت نہ ملے یہی آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اور یہی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک سرکش جن نے گزشتہ شب مجھ پر زیادتی کی اور میری نماز بگاڑ دینی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے چاہا کہ میں اسے مسجد کے اس ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو لیکن اسی وقت مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی راوی حدیث روح رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا یعنی اس شیطان کو جس نے آپ کی رات نماز بگاڑنی چاہی اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من کا یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اللہ کا بلانت اللہ یعنی میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہوں پھر رسول اللہ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپ سے ان دونوں باتوں کی وجہ پوچھی رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ لے کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے تین مرتبہ اعوذ باللہ من کا پڑھی پھر تین مرتبہ اس پر لانت بھیجی لیکن وہ پھر بھی نہ ہٹا پھر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دوں تاکہ مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں یہی کرتا آقا بن یزید لیثی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو عبید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا انہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے روک دیا پھر فرمایا مجھ سے ابو سعید خدی عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے پیچھے تھا قراءت رسول اللہ پر خلط ملت ہو گئی تو فارغ ہو کر فرمایا کاش تم دیکھتے کہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور اس قدر اس کا گلا گھونٹا کہ اس کے منہ کے جھاگ میری شہادت کی اور بیج کی انگلی پر پڑے اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح ہوتے ہی اس مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس کو ستاتے ہوتے تم سے جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھو کہ نماز کی حالت میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے یہ روایت مصر احمد کی ہے اور حدیث میں ہے کہ ربیعہ ابن یزید ابن عبداللہ دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس طائف کے ایک باغ میں گیا جس کا نام رحت تھا آپ اس وقت ایک قریشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا میں نے ان سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں گے اور برا آدمی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی برا ہو گیا ہے جو شخص صرف نماز ہی کی نیت سے بیت المقدس کی مسجد میں جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو وہ شرابی شخص جس کو عبداللہ رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے تھے وہ تو شراب کا ذکر سنتے ہی جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا اب عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کسی کو حلال نہیں کہ میرے ذمے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو میں نے تو رسول اللہ سے اس طرح سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے اس کی چالیس دن کی نماز مقبول نہیں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں پھر اگر دوبارہ لوٹے پھر چالیس دن تک کی نمازیں نامقبول ہیں پھر اگر توبہ کر لے تو توبہ مقبول ہے مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پھر لوٹے گا یعنی پھر شراب پیے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دو کے بدن کا خون پیپ اور پیشاب وغیرہ قیامت کے دن پلائیں گے اور رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا جس پر وہ نور اس دن پڑ گیا وہ تو ہدایت والا ہو گیا اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ بھٹک گیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل چکا اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی جن میں سے دو تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو مجھے ایسا حکم دیجئے جو میرے حکم کے موافق ہو مجھے ایسا ملک دیجئے جو میرے بات کسی کے لیے لائق نہ ہو جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد یعنی مسجد الاقصیٰ کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا ہو بس ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہو ابن عساکر میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی ایسے لطف و کرم سے پیش آئیے جو لطف و کرم آپ کا مجھ پر رہا تو وہی نازل ہوئی کہ سلیمان سے کہہ دو وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تم اے داؤت میرے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارے ساتھ تھا پھر بیان ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر ان خوبصورت پیارے وفادار تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر چیز عطا فرمائی یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو ایک مہینے کی راہ کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھیں اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے وہیں ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام تابع کر دیا ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین پختہ عمارت کے بنانے کے کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا اور بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کی تہ میں سے لو اور جواہر اور دیگر قسم قسم کی نفیس و نادر چیزیں لا دیتے تھے پھر اور کچھ تھے جو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے یہ یا تو وہ تھے جو حکومت سے سرتابی کرتے تھے یا کام کاج میں شرارت اور کمی کرتے تھے یا لوگوں کو ستاتے اور ایزا دیتے تھے یہ ہے ہماری مہربانی اور ہماری بخشش اور ہمارا انعام اور ہمارا عطیہ اب اے سلیمان آپ کو اختیار ہے جس سے جو چاہے سلوک کریں سب بے حساب ہے کسی پر پکڑ نہیں جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں عبد و رسول رہیں یعنی جو حکم دیا جائے بجا لاتے رہیں اور اگر چاہے نبی اور بادشاہ بنا دیے جائیں جسے چاہے دیں اور جسے چاہے نہ دیں اور اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ لیا جائے تو رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ لیا اور آپ کے مشورے سے پہلی بات قبول فرمائی یعنی بندہ اور رسول کیونکہ فضیلت کے لحاظ سے اور اعلیٰ وہی ہے گو نبوت و سلطنت بھی بڑی چیز ہے اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دنیاوی عز و جاہ بیان کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دار آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑے مرتبے اور بہترین بزرگی اور اعلیٰ تر قرب و نزدیکی رکھتے ہیں